حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شوال میں نکاح فرمایا اور شوال ہی میں مجھے رخصتی کرا کے اپنے گھر لائے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی زوجہ محترمہ کو مجھ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل تھی حضرت عروا نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کنبے کی عورتوں کی رخصتی شوال میں کرنا پسند کرتی تھی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1990